لہٰذا آج ہم تیرے صرف جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بات کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں